دعوت خطاب دوں گا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی رہنما جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دامد برکاتم العالیہ کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور عقیدہ ختم نبوت اس کی اہمیت اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے معنون آپ حضرات کے سامنے اپنے ولولہ انگیز انداز میں خطاب فرمائیں عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ صاحب الحمد نحمده ونستهديه ونستكفيه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد ونشهد أن أن لا لا لا إله إلا الله الله الله الله الله وحده شريك له سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي واتقوا إن سميع رحمان یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا او فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط انتہبت وأنتم لا تشعرون مسلمانوں سنبل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا جہاں سے تین سو تیرہ چلے تھے تم مسلمانوں جہاں سے تین سو تیرہ چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنا پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے موت بہتر ہے امی مر کر حیاتی جاویداں پانے کا وقت آیا سنو وہ روز اتھر سے کیا آواز آتی ہے سنو سنو وہ روز اتھر سے ایک آواز آتی ہے سنو وہ روز اتھر سے کیا آواز آتی ہے مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی محمد محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحقیم انتہائی قابل احترام صدر جلسہ جناب خواجہ عزیز احمد صاحب مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنمایان اور فدایا نے نبوت کا عظیم مجمع السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو ہماری یہ عادت معلوم ہے کہ ہم سلام تو قبول کرتے ہیں لیکن آواز سے اتفاق نہیں کرتے اگر آواز آہستہ ہوتی ہے یہ عام سلام تو نہیں ہے یہ آگ اور خون سے گزرا ہوا سلام ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اس طرح کرنا چاہیے موقع دیتا ہوں دوبارہ سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کافی دیر سے اہل انتظام سے گزارش کر رہا تھا کہ مجھے موقع دے دیا جائے لیکن غالباً وہ ہمارے صبر کا امتحان لے رہے تھے اور انہوں نے ایسے وقت میں موقع دیا کہ جب ہمارے سامعین سو رہے ہیں یہ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر جواب دے رہا ہوگا کہ ہم جاگ رہے ہیں دونوں ہاتھ بلند کرو جزاکم اللہ خیرہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے تشریف فرمائیں میری خواہش ہوگی کہ میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں میں تین باتیں بتانا چاہتا ہوں ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک ایک خطرہ بتانا چاہتا ہوں اور ایک میں آئندہ کا لائحہ عمل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں چناب نگر میں جو سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے یہ پالیسی بیان کے لیے ہوتی ہے یہاں سے پالیسی بیان جاتا ہے اور کارکن اس کے لیے پورا سال محنت کر دے شکریہ جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ میں بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں اس کانفرنس میں بات کرنا اور شامل ہونا یہ حضرات مجھے حکم دیتے ہیں میں آ جاتا ہوں یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے اور ایک ایسا احساس ہے کہ الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا ایک میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا دامن خالی رہا اور کل اللہ تعالی نے پوچھا کیا لے کر آیا ہو فخر کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہ ختم نبوت کانفرنس کے لیے دوڑنا شامل ہو جانا یہ فخر کی چیز ہوگی یہ ہمت کے ساتھ اللہ کے سامنے رکھیں گے اور تو کچھ نہیں لائے تیرے نبی کے ناموس کے لیے دوڑتے رہے اور امید ہے کہ اسے بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ ایک اور شکریہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں اس ختم نبوت کے سٹیج پر مجھے امت کی اجتماعیت نظر آئی اور امت کی یہ اجتماعیت کہیں اور نہیں ہے میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم نے متحدہ مجلس عمل تشکیل دی لیکن وہاں بھی اتنی جامع اجتماعیت نہیں تھی جتنی جامع اجتماعیت اسٹیج پر ہوا کرتی اور کسی نے اس کو گلدستہ کہا وہ بھی ٹھیک ہے کسی نے اس کو امت کے اتحاد کا مظہر کہا وہ بھی ٹھیک ہے اور آج کل اس کی سخت ضرورت ہے ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم اپنے لیڈروں کے قد کو ناپتے رہتے ہیں ڈیڑھ اینٹ کی مسجدیں بنا کر ہم ایک دوسرے سے تفاخر اور تکبر کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ یہی ہے اور یہ راستہ مولانا انور شاہ کشمیری کا تھا ختم نبوت کا یہ راستہ عطا اللہ شاہ بخاری کا تھا یہی منع یہ مولانا مفتی محمود حضرت مولانا غلام و ہزاروی حضرت مولانا خواجہ خان محمد اور بہت سارے اکابر کا تھا میں مانتا ہوں یہ مشکل کام ہے لیکن میں ختم نبوت کے ذمہ داروں سے عرض کروں گا کہ آپ نے اس منہج کو نہیں چھوڑنا مشکلات جتنے بھی آئیں وہ آپ قبول کریں لیکن امت کے اس اجتماعیت کو آپ کبھی ضبع نہ ہونے دیں اس چھتری کے نیچے ہم ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہیں اور نہیں بیٹھ سکتے ایک دلچسپ واقعہ ذہن میں آ گیا بہت سارے اندوں نے کسی آنکھ والوں سے کہا بینا سے نابینا ہونے کا کہ ہمیں ہاتھی بتا دیا جائے تو ایک ہاتھی کے بعد وہ چھوڑ کر وہ چلا گیا جس آندے اور نابینا کی وہ حص یا اس کا ہاتھ جس حصے پر پڑا اس نے اس کو ہاتھی سمجھا ایک نے کہا میں نے ہاتھی کو پہچان دیا ہے یہ بہت بڑی دیوار کا نام ہے اور اس کا ہاتھ اس کی پشت پہ پڑ گیا تھا دوسرے نے کہا میں نے بھی ہاتھی کو پہچان لیا ہے یہ تو بہت بڑے پلر اور ستون کا نام ہے اس کا ہاتھ اس کی ٹانگ پہ لگ گیا تھا اور ایک نے کہا کہ میں اس کو جانتا ہوں یہ ایک ایسی لاٹھی ہے جس کے آگے کونٹھی بنی ہوئی ہے اس کا ہاتھ اس کی سونڈ پہ پڑ گیا تھا اور ایک نے کہا یہ ایک رسا ہے جس کے آگے گچھا بنا ہوا ہے اس کا ہاتھ اس کی دم پہ پڑ گیا تھا اور وہ آپس میں تکرار کر رہے تھے کہ میری تعبیر کو درست مان لیا جائے میری بات کو ٹھیک سمجھا جائے آخر آنکھ والے نے اور بینا آدمی نے ان نا بیناؤں سے کہا کہ ان تمام چیزوں کو ملا لیا جائے تو یہ جو چیز مجموعی لحاظ سے بنے گی اس کا نام ہاتھی ہے الگ الگ چیز کو ہاتھی نہیں کہا جا سکتا قابل احترام سامعین آج تمام گلدستے کو ملا دیا جائے تو یہ ختم نبوت کی تحریک ہے یہی اس کا مسلک ہے یہی اس کا مشرب ہے اور میں جانتا ہوں یہ مشکلات آتی ہیں لیکن انشاءاللہ شاء العزیز ختم نبوت کا یہ اسٹیج اس طرح اجتماعیت کا مظر رہے گا انشاءاللہ اور کسی وقت بھی اس کی اجتماعیت ذبر نہیں ہوگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کے اندر مختلف خصوصیات ہیں اور اللہ نے ایک ایک قوم کے اندر ایک ایک خصوصیت کو اجاگر کیا ہے ہم نے ان کی خوبیوں کو جمع کرنا ہے اور خوبیوں کو جمع کر کے یہاں ختم نبوت کی بات کرنی ہے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں ختم نبوت کے مقابلے میں پوری دنیا ایک ہو گئی ہے اور ہم ایک نہیں ہوتے ختم نبوت کے مقابلے میں یہودی اور عیسائی ایک ہو گئے وہ یہودی جو علیہ زب اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا کرتے تھے اور وہ عیسائی جو یہودیوں کو گمراہ کہا کرتے تھے موسا علیہ السلام کو برا بلا کہا کرتے تھے آج انہوں نے اپنے اختلافات مٹا دیے آپ کو مٹانے کے لیے اور ایک ہم کہ اپنے اختلافات نہیں مٹاتے پوری دنیا ایک ہو گئی ہے ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اس طرح اتحاد کرنا چاہیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں میں نے جو عرض کیا کہ شکریہ ادا کرتا ہوں وہ شکریہ کا عنوان یہ ہے کہ ختم نبوت کے ان بزرگوں نے الحمد للہ سما الحمد للہ اس اجتماعیت کو قائم رکھا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان سے مزید گزارش کرتا ہوں کہ کسی وقت بھی اگر تسبیح کے یہ دانے گرنے لگتے ہیں تو برائے مہربانی آپ ان کو گرنے نہ دیجیے اور اس گلدستے کو قائم رکھیں مجھے امید ہے جب تک یہ گلدستہ قائم رہے گا انشاءاللہ ختم نبوت کے مسئلے میں ہم کامیاب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ شاء انتہائی قابل احترام سامی ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں اور وہ یہ کہ آپ مسلسل ان اجتماعات کے ذریعے حکومت پہ دباؤ قائم رکھیں آپ اجتماع کریں ختم نبوت کا ہر جگہ کریں میری تجویز تو یہ ہے کہ تین سو پینسٹھ دن سال کے ہمیں تین سو پینسٹھ اجتماعات کرنے چاہیے اور ہمارے لیے تین سو پینسٹھ اجتماعات کرنا مشکل بھی نہیں ہے مخلص کارکن ہے نبی علیہ السلام کی محبت سرشار ہے میں اس لیے یہ کہتا ہوں آپ نے یہ سبق بار بار دہرانا ہوگا آپ کی یہ رپورٹیں جاتی ہیں زرداری کے پاس آپ کی یہ رپورٹیں جاتی ہیں گیلانی کے پاس آپ کی یہی رپورٹیں جاتی ہیں پنجاب کے حکمرانوں کے پاس پھر وہ آپ کے مسئلے کو نہیں چھیڑ دے اور اگر آپ غافل ہو گئے اور آپ سو گئے اور آپ کا یہ خیال ہوگا کہ ہماری حکومتیں ختم نبوت کا مسئلہ حل کریں گی یا سیاسی سیکولر جماعتیں وہ ختم نبوت کا مسئلہ حل کریں گی تو معاف کیجئے وہ حکومتیں حل نہیں کرتی آپ نے خود حل کرنا ہے اور وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ختم نبوت کے معاملے میں کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کریں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کریں یہ رات کا آخری پہرے ہاتھ بلند کرنے پر بھی ثواب ملے گا دونوں ہاتھ بلند کریں میں اس موضوع کو اس طرح مکمل کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران امام دباؤ کے مقلدین ہیں آپ امام دباؤ نہیں سمجھتے جو جنہوں نے اس کو دبایا یہ ان کے ہو جاتے ہیں قادیانی خود تو بہت تھوڑے ہیں لیکن وہ انگریز کے ایجنٹ ہیں وہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں ہر آنے والے سامراج کے ایجنٹ ہیں ایجنٹ کے پاس تو بہت بڑا اسلحہ ہے اگر آپ نہیں دبائیں گے تو امریکہ دبائے گا امریکہ دبائے گا تو قادیانی دبائے گا تو یہ حکمران پھر ہمارے خلاف استعمال ہوں گے آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت نہیں کرنی ہماری زندگیاں عزیز ہیں ہماری جانیں عزیز ہیں اور ہمارے کاروبار عزیز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں ایک گناہگار سے گناہگار مسلمان کا بھی عقیدہ ہے کہ اپنی جان بہت عزیز صحیح لیکن نبی علیہ السلام کی ناموز ہماری جانوں سے بڑھ کر عزیز ہے انشاءاللہ اپنی جانی قربان کریں گے اور نبی کی ناموز سمجھوتا نہیں کریں گے اونچی آواز میں نہیں کریں گے اور میں خطرہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں خطرہ یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں اعظم محمد علی جنا نے جو پاکستان بنایا وہ ایک مذہبی پاکستان تھا اور مذہبی اس لیے کہ نانا دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اگر آپ اس کو مذہب کی بنیاد پر الگ نہیں کریں گے تو پھر ہندوستان سے الگ ہونے کا جواز ختم ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سیکولر پاکستان تھا تو سیکولر علاقہ سیکولر ملک پاکستان ہندوستان میں تو موجود تھا الگ ملک بنانے کی ضرورت کیا تھی الگ ملک بنانے کی ضرورت یہ تھی کہ یہاں پر قربانی پر گائے کی قربانی اس پر پابندی ہے یا یہاں پر آزان پر پابندی ہے بعض علاقوں میں جمعے کی نماز کے لیے نہیں چھوڑا جاتا ہم ایک ایسا ملک لینا چاہتے ہیں جو اسلام کے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا جائے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس طرح بننے والا ملک مذہبی ملک ہے یا سیکولر ملک ہے مذہبی ملک ہے سیکولر نہیں ہے لیکن میں معافی چاہتا ہوں میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں میں مانتا ہوں اپنی غلطی مانتا ہوں مجھ سے مراد سیاسی مذہبی جماعتیں چاہے وہ علماء دیوبند کی ہوں یا علماء بریلوی کی ہوں یا وہ علماء حدیث کی ہوں ہماری سیاسی مذہبی جماعتوں کی یہ غلطی ہے کہ ہم نے قوم کو وہ پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا قوم ہم پہ اعتماد کرے آج ہمارا حال کیا ہے تین سو چالیس ایم این اے کی سیٹیں قومی اسمبلی کی قومی اسمبلی میں تین سو چالی ہیں اور مذہب کے نام سے جانے والے لوگ نو ہیں نو اس کا معنی یہ ہوا کہ تین سو اکتیس لوگ سیکولر ہیں میں معافی چاہتا ہوں وہ پیپلز پارٹی والے وہ مذہبی جماعت نہیں ہے معافی چاہتا ہوں مسلم لیگ نون والے وہ مذہبی جماعت نہیں ہے یہ ایم کیو ایم والے سندھی قوم پرس یا ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا والے این پی والے یہ مذہبی جماعت نہیں ہے جب قوم ان کو ووٹ دے گی پھر ان سے ختم نبوت کا تقاضا کرنا تو بہت بری بات ہے جب آپ مذہب کے خلاف ووٹ دیتے ہیں پنجاب والوں پھر آپ ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کا مسال کریں گے میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جن کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ایسا تو نہیں ہوگا پنجاب والوں آپ سے ہمارا گلا رہتا ہے ہم اپنی شناخت قائم کرتے ہیں سرحد کے اندر بلوچستان کے اندر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ ہماری شناخت تباہ ہو جاتی ہے میں آج ختم نبوت کس چیز سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو سیکولر جماعتوں کی طاقت کیا ہے مذہبی جماعتوں کی طاقت کیا ہے میں تمام مذہبی جماعتوں سے اس ختم نبوت کے کاج کے لیے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے ایک ہو جاؤ قوم کو ایک پلیٹ فارم دو قوم اعتماد کرنا چاہتی ہے لیکن آپ نے ایک پلیٹ فارم دینا ہے آپ سے گلا بھی کرتا ہوں عرض بھی کرتا ہوں آئندہ جب الیکشن آئے تو آپ ختم نبوت کے مسئلے کو ذہن میں رکھیں آپ ختم نبوت کے مسئلے کو ذہن میں رکھیں اس آدمی کو ووٹ دیں جو ختم نبوت کے کاج کے ساتھ مخلص ہوگا اور اس آدمی کو قتل ووٹ نہیں دیں جو ختم نبوت کے کاج سے مخلص نہیں ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ اونچی آواز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے بتائیں قابل احترام سامی پاکستان کے اصول میں میرے آبا و اجداد کی قربانیاں ہیں پاکستان کے اصول میں میری ماں اور بہنوں کی قربانیاں ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے تاریخ بتاتی ہے کہ جب لوگ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں بلوائی بیٹھے ہوئے تھے ہندو بلوائی سکھ بلوائی انہوں نے ہمارے لوگوں کو روکا مارا پیٹا قتل کیا اور ہماری ایسی بہت ساری ماں ہیں کہ ان کے سینوں کو الگ کر دیا جسم سے اور بہت ساری ایسی مائیں ہیں جن کا نام فاطمہ ہے عائشہ ہے زبیدہ ہے سودا ہے لیکن وہ ہندو اور سکھ کے گھر میں پلتی ہیں وہاں رہتی ہیں ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بٹ بیٹا وہ رام کہلاتا ہے رام کا پیروکار کہلاتا ہے یا سنگھ کہلاتا ہے ایک عالم نے بتایا کہ جب میں آ رہا تھا راستے میں ایک دریا تھا میں تیراکی جانتا تھا میں نے جب تیراکی کی دریا سے تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دریا لاشوں سے اٹا پڑا ہے لاشی لاشیں میں نے ہاتھ مارے تمام لوگ مر گئے تھے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اتنی لاشیں کیوں آ گئی ہیں انہوں نے جواب دیا یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کی عمر چودہ سال سے لے کر چوبیس سال تک دو شیزائیں ہیں ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی یہ ہجرت کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ہندو بلوائیوں ظالموں نے سکھ ظالموں نے والد کے سامنے بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہا بھائی کے ساتھ سامنے بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہا ان لوگوں نے ان کی غیرت نے برداشت نہیں کیا اپنی زندہ بچیوں کو دریا کے حوالے کر دیا اگر آج کو یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے ہے مجھے ان شہیدوں کی شہادت کا مطلب سمجھا دیجئے کیوں شہید ہوئے کیوں ان کو مارا گیا اتنی قربانی پھر کیوں دی گئی نہیں یہ پاکستان مذہبی تھا یہ پاکستان مذہبی ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان مذہبی رہے گا مذہبی رہے گا اور کسی کا باپ بھی اس کو غیر مذہبی نہیں بنا سکے گا ہماری عجیب بدبختی ہے مذہب کا متضاد لا مذہب ہوتا ہے دین کا متضاد لا دین ہوتا ہے لیکن ہماری حکمت عملی ہم یہ تقسیم کرتے ہیں کہ ایک طرف مذہبی جماعتیں ہیں اور ایک طرف سیکولر جماعتیں ہیں یہ ہماری بدبختی کی تقسیم ہے انشاءاللہ جب قوم جاگ جائے گی تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ العزیز ان اللہ یہ ملک یہاں پر اسلام کے چرچے ہوں گے لا الہ الا اللہ کے نعرے گونجیں گے نبی کی ناموس کے نعرے گونجیں گے صحابہ کی عظمت کے نعرے گونجیں گے اور انشاءاللہ میں کسی کا باپ بھی نہیں رو سکے گا انشاءاللہ شاء اللہ میں عرض کر رہا ہوں میں اپنا دکھ بتا رہا ہوں بہت بڑی خاموشی سازش کے ساتھ پاکستان کو سیکولر بنایا جا رہا ہے پاکستان کو سیکولر بنایا جا رہا ہے ایک پارٹی کی یہ تجویز ہے کہ لفظ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو پاکستان کا نام ہے یہ ہمارے لیے علیہ زب ترقی میں رکاوٹ ہے یہ کلنگ کا داغ ہے بدگما داغ ہے لفظ اسلامی کو ہٹا کر عوامی جمہوریہ پاکستان بنا دیا جائے اسلام کے نام کو بھی برداشت نہیں کیا جاتا اسلام کا نظام نہیں نام نام برداشت نہیں کیا جاتا اور ایک آدمی نے یہ کہا آپ کو تو نہیں اندازہ الیاز باللہ کہ پاکستان میں جس طرح ایک لڑکے کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ لڑکی کے ساتھ شادی کرے اس طرح لڑکے کو یہ بھی اجازت ہونی چاہیے الیاز باللہ کہ وہ ہم جنس پرستوں کی طرح لڑکے سے شادی کرے یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے یہ تجویز بھی میرے صوبے کے اندر آئی ہے میرے صوبے کے سینئر وزیر نے کہا الیاز بلّہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اب اللہ اکبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا وہ اما بنعمت ربی کا فحدث کے طور پر بتا دینا چاہتا ہوں پھر الحمدللہ للہ آپ کے مجلس ختم نبوت کے اس کارکن کو موقع ملا اور میں نے وہاں کھڑا ہو کر یہ کہہ دیا کہ پس منظر کیا ہے اللہ اکبر کا مانا کیا ہے یہ نعرہ وہاں میں نے لگایا اسمبلی کے اندر دادا تھا تجا رہا تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا پھر الحمد ہم نے تکبیر کا نعرہ لگایا ہم نے اسپیکر سے کہا کہ اسپیکر صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ اکابرین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت کاروان ختم نبوت نعرہ تکبیر اس پس منظر کو میں نے بتایا کہ جب عہد کے موقع پر نبی علیہ السلام نے نعرہ لگوایا تھا اول حبل کے مقابلے میں اللہ اکبر و اجل اور جب کا لن عزا ولا عزا لکم مقابلے میں میرے نبی نے جواب دیا تھا لن مولا ولا مولا لکم یہ پورا پس منظر میں نے بتا دیا اور پھر میں نے اسپیکر صاحب سے کہا اسپیکر صاحب ہماری سملی گندی ہو گئی ہے ہماری سملی بے نماز ہو گئی ہے پلیت ہو گئی ہے مجھ سے اسپیکر نے پوچھا آپ بتا دیجئے یہ کس طرح پاک ہوگی پھر میں نے جواب دیا میں تکبیر کا نعرہ بلند کروں گا آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے اور جس شخص نے کل یہ کہا ہے کہ اللہ اکبر کی ضرورت نہیں اس نے بھی کہنا ہے یہاں تکبیر کا نعرہ لگانا نسبتاً آسان ہے اسمبلی میں نعرہ لگانا نسبتاً مشکل ہے لیکن نے پارلیمانی روایات کا پہلا نعرہ لگایا نعرے تکبیر اللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اور اونچا بولو اللہ اکبر اونچا زور لگاؤ نعرہ تکبیر جس طرح میں یہاں گرج رہا ہوں وہاں بھی میں گرج رہا تھا اسپیکر صاحب اونچا بولو وزیر صاحب اونچا بولو پپلیو اونچا بولو این پی والو اونچا بولو میں نہیں کہتا اما بین رب کا بحاد کے طور پر رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کل کی میڈیا نے لکھا تھا کہ جب کفایت اللہ تکبیر کا نعرہ لگا رہا تھا تو سرحد اسمبلی وہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی ہے الحمد یہ فرق کے دونوں میں معاف کیجئے معاف کیجئے میرے اکابر کی قربانیوں کو یاد رکھیے جب ختم نبوت کی بات کرو گے تو مفتی محمود کا نام آئے گا ختم نبوت کی بات کرو گے غلام غوث ازاروی کا نام آئے گا نامو سے رسالت کی بات کرو گے تو مولانا فضل الرحمان کا نام آئے گا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں فضل الرحمان میں ختم نبوت کی جتنی غیرت ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے اور انشاءاللہ ختم نبوت کے لیے منصب کیا اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو فضل الرحمان درخت نہیں کرے گا ان شاء اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمود حضرت مولانا مفتی محمود سید عطا اللہ شاہ بخاری قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نعرہ تکبیر مجھے معاف کیجئے مجھے دس دفعہ معاف کیجئے مجھے سو دفعہ معاف کیجئے مجھے ایک ہزار بار معاف کیجئے میں ان لوگوں کی وکالت نہیں کر سکتا جو اسلامی نظام کے نام پر جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے وہ میرے بھائی میں ان کی وکالت نہیں کر سکتا مجھے شیخ الہند نے بتایا ہے کہ اسلام کے لیے بندوق نہیں اٹھانا مجھے مفتی محمود نے بتایا ہے شبیر احمد عثمانی نے بتایا ہے غلام غوث ہزاروی نے بتایا ہے اور میں مفتی محمود غزاروی الن سے پڑھ کر مدنی سے پڑھ کر کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا میں ان کو اسلام کے ستون سمجھتا ہوں انہوں نے انہیں بتایا ہے آج ختم نبوت کا پیغام ہے بتا رہا ہوں خدا کے لیے بندوق رکھو خدا کے لیے بندوق رکھو آپ کے بندوق نے میرا بہت نقصان کر دیا ہے ایک ہزار مدرسوں کو گرا دیا ہے میرے چار ہزار مسجدوں کو گرا دیا ہے پینتالی ہزار مسلمانوں کو مروا دیا ہے خدا کے لیے رکھو انشاءاللہ ہم پارلیمانی جدوجود کریں گے ہم انشاءاللہ وہ ووٹ کی جمہوری جدوجود کریں گے پرامن جدوجود کریں گے اور انشاءاللہ ختم نبوت کو بنیاد بنا کر اسلامی انقلاب بپا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں ایک بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہو کہ دہشت گردی کے نام پر جو جنگ ہے اس جنگ میں پینتالیس ہزار معصوم پاکستانی مارے گئے میں ایجنسیوں کے ذریعے ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں پاکستانی کون ہے پاکستان تو ایک وفاقی طرزی حکومت کا نام ہے خود پاکستان تو کوئی چیز نہیں چند صوبوں کو ملا کر یہ بنا ہے مجھے بتا دیا جائے وہ کون ہے وہ سندھی ہیں نہیں وہ سندھی نہیں ہے وہ پنجاب والے آپ معاف کرو آپ بھی نہیں ہو وہ بلوچستان والے نہیں وہ بھی نہیں ہے گلگت والے نہیں وہ بھی نہیں ہے کشمیر والے وہ بھی نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں یہ اس صوبے کے لوگ ہیں جن بدبختوں سے میرا تعلق ہے جو دین میں بہت آگے ہیں اگر تبلیغی جماعت دیکھو میرا صوبہ سب سے آگے ہوتا ہے اگر ختم نبوت کی تاریخ دیکھو میرا صوبہ سب سے آگے ہوتا ہے جمعیت علماء کی تاریخ دیکھو میرا صوبہ سب سے آگے ہوتا ہے میرا صوبے کو مارا گیا اور بتانا چاہتا ہوں مجھے معاف کیجئے یہ پینتالیس ہزار وہ مذہبی پختونوں کو مارا گیا ہے میں نے سرگودا کی کانفرنس میں بتایا تھا وہ کون لوگ ہیں مذہبی پختونوں کو مارا گیا ہائے میری بے بسی ہائے میری بے بسی آپ کو اس بے بسی میں ساتھ ملانا چاہتا ہوں دو عمری دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں عمری دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغ دار میں میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن جب میرا انقلاب آئے گا زرداری صاحب گیلانی صاحب جب میرا انقلاب آئے گا تو میں کیا کروں گا انشاءاللہ اللہ پینتالیس ہزار مذہبی پختون جن کا خون ان کے پیٹ میں پڑا ہے میں انشاءاللہ اس کا بدلہ لوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ بدلہ لوں گا انشاءاللہ اور ہمارا بدلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم بندوق اٹھا کر بندوق کا مقابلہ کریں نہیں ہم قبائلی جنگ نہیں لڑنا چاہتے قبائلی جنگ یہ ہوتی ہے آپ نے ہزار مارے میں دو ہزار ماروں گا میں نظریاتی آدمی ہوں میرے خون کے بدلے میں انشاءاللہ ختم نبوت کو محفوظ بناؤں گا انشاءاللہ اس کی بنیاد پر انقلاب لاؤں گا انشاءاللہ اور میں ایک ایسا انقلاب لاؤں گا کہ ختم نبوت والے بھیک نہیں مانگیں گے ان کے مخالفین بھیک مانگیں گے انشاءاللہ شاء اللہ تاجدار ختم نبو ہے تاجدار ختم نبو ہے اکابرین ختم نبو ہے مجاہدین ختم نبو ہے میں ذمہ داران سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری قسمت میں ختم نبوت کے لیے بھیک مانگنا ہے نہیں نہیں یہ میری قسمت نہیں ہے مولانا اللہ وسایا جاؤ کاتبی تقدیر کو بتا دو یہ میری تقدیر نہیں جس میں میں ختم نبوت کے لیے بھیک مانگوں یہ کیا بات ہے پاکستان چھ سال کا تھا عطا اللہ شاہ بخاری نے ختم نبوت کی بھیک مانگی اس کو ساڑھے تیرہ ہزار لاشوں کا تحفہ دے دیا گیا یہ میری قسمت ہے اور یوسف بنوری مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا غلام ہزاروی میدان میں آئے ختم نبوت کی بیک مانگی بٹوں سے اور خواجہ خان محمد نے جاولک سے مولانا فضل الرحمان نے زرداری سے زرداری اس قبیل کا آدمی ہے کہ ہم سے ختم نبوت کی بیک مانگیں ایسا کیوں ہو گیا معاف کرنا کفایت اللہ یہ تیری وجہ سے ہو گیا اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں یہ تمہاری وجہ سے ہو گیا یہ ہماری قسمت تو یہ نہیں تھی ہماری قسمت تو یہ تھی کہ داڑھی والے پگڑی والے نبی کی ناموس پہ مرنے والے آج ایوان صدر میں بیٹھے ہوتے آج ایوان وزیر اعظم میں بیٹھے ہوتے ہماری تو یہ قسمت ہے کوئی بات نہیں مایوس نہیں ہونا آج بھی کاتب تقدیر کو بتانے کی ضرورت ہے کس بات سے تبدیلی آئے گی وہ بات کے لیے تیار ہے خون چاہیے خون دیں گے لیکن نامو سے رسالت اور ختم نبوت کے لیے انقلاب بپا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ شاء بپا کریں گے میں آپ سے آخر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مجھے معاف کیجیے آپ ہماری جان آپ کی جان عزیز ہے لیکن کیا یہ ختم نبوت کے مقابلے میں عزیز ہے اونچا نہیں بولتے آپ اور اونچا بولو آپ نے اونچا بولنا ہوگا قادیانی صرف یہاں چناب نگر میں نہیں ہے ادھر واشنگٹنگ نے بھی ہے اور میں ان بغیرت مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو امریکہ میں نوکری کے لیے یہ لکھتا ہے کہ وہاں میں قادیانی ہوں مجھے نہیں چھوڑا جاتا اور وہ خود مسلمان ہوتا ہے شرم کرنی چاہیے یہ قادیانی کے پیچھے امریکہ ہے ہم نے قادیانی کو بھی نکالنا ہے اس کے آقا امریکہ کو بھی نکالنا ہے انشاءاللہ اللہ اور انشاءاللہ امریکہ نکل جائے گا جب امریکہ نکلے گا تو اس کا بچہ بھی نکل جائے گا لیکن معاف کیجئے مجھے مجھے سو دفعہ معاف کیجئے میں اپنا یہ درد ایک سال کے بعد بتانے آیا ہوں پچھلے سال میں آیا تھا میرا ہاتھ یوں باندھا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا یا یاد نہیں ہوگا اور میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں آیا تھا کہ میں نبی علیہ السلام کے ناموس کی فہرست میں شامل ہو جاؤں سنیے ناراض نہیں ہونا مقام رسول کا تحفظ نظام رسول سے ہوگا ناراض نہیں ہونا مقام رسول کا تحفظ نظام رسول سے ہوگا یہ جتنے میرے مقررین نے باتیں کی ہیں یہ نظام رسول تھا تب مقام رسول محفوظ تھا اگر نظام رسول نہیں ہوگا تو مقام رسول محفوظ نہیں ہوگا ہمیں بیماری کو جڑ سے پکڑنا ہے ڈسپلین سے علاج نہیں کرنا ہم نے بوٹی کو نکالنا ہے اور انشاءاللہ جب نظام رسول بھی ہمارے ہاتھ میں آئے گا تو پھر مقام رسول بھی ہمارے ہاتھ میں آئے گا کسی کا باپ بھی پھر سلمان تاثیر کی طرح جرت نہیں کر سکے گا انشاءاللہ اونچا بولو انشاءاللہ نظام رسول کے لیے ختم نبوت کے سٹیج سے دیوبندیوں بریلیوں اہل تمہارا جو بھی نام ہے تمہارا جو بھی تمہاری قوم ہے تمہاری جو بھی ذات ہے اپنے لیے نہیں میں نظام رسول کے لیے خون مانگ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ خون دیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کا جذبہ اور بلند ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ آپ خون دیں گے اور یہ بقائمی ہوش حواز ہم سا کہہ رہے ہیں آپ وہ آپ جذبات میں تو نہیں آ رہے اور ایک بات اور بھی بتاؤں اگر آپ کو خون دینے کی رسم یاد آ گئی پھر آپ کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا آج تو جب انقلاب کی بات ہو رہی ہے تو مجھ سے ہمارے طبقے سے ڈر محسوس ہونے جانے لگا اتنے مدرسے ختم نبوت کی تاریخ جمعیت علماء کی تاریخ اتنے علماء آئیے ایک دوسرا قاد اعظم پیدا کریں تاکہ علماء کی محنت ختم ہو جائے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم نہ نظام رسول سے سمجھوتا کر سکتے ہیں اور نہ مقام رسول سے انشاءاللہ اللہ رسول کو محفوظ بنانے کے لیے نظام رسول کے لیے آپ خون دیں گے انشاءاللہ اللہ آپ اونچا بولو ایوانی صدر میں زرداری آپ کی آواز سننا چاہتا ہے کہ نظام رسول کے لیے خون دینے والے کتنے ہیں آپ بولو آپ کتنے ہو کوئی لکھنے والا لکھے کہ یہ جو مجمع تمام مجمع نے یہ کہا کہ اب ہم سمجھ گئے ہیں مقامی رسول کی حفاظت نظامی رسول سے کریں گے انشاءاللہ اور اونچی آواز میں انشاءاللہ اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو نظامی رسول کے لیے اپنا سر کٹانا چاہتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر دیں اب یہ ہاتھ ساتھ والے ساتھی کو دے دیں تاکہ و پیمان ہو جائے جزاکم اللہ خیرہ ہمارے میڈیا والے گونگے اور بیرے اونچی آواز میں آپ نے چند جملے کہنے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز اونچی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالی کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ مقام رسول کے لیے نظام رسول کے لیے امریکی غلامی سے نجات کے لیے قادیانیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو انکار نہیں کروں گا تو دریک نہیں کروں گا اللہ تعالی ہمارا حامی عناصر ہو جزاکم اللہ خیرہ سٹیج والے بیٹھ جائیں گے آپ نہیں بیٹھے آپ نہیں بیٹھے اور آخر میں کھڑے کھڑے آپ کو ایک دو باتیں بتا دینا چاہتا ہوں یہ انقلاب ہے انشاءاللہ پورے ملک میں آئے گا انشاءاللہ پھر ہم ختم نبوت کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے جو گستاخ ہوگا اس کو شری سزا دیں گے انشاءاللہ اٹھا اٹھا نو دار کے حالات بدل ڈال تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال کالا ہو کے گورا ہو سبھی بندے اس کے اس قومیت بے جا کی روایات بدل ڈال مزدور کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی اس بندے مجبور کے اوقات بدل ڈال میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مسلح کچھ دیر کے لیے طرز عبادات بدل ڈال انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ دونوں ہاتھ بلند کرو انشاءاللہ اب میں قادیانیوں کو اور ان کے جس کے ایجنٹ امریکہ کو امریکہ کے بچوں کو آپ کی وسادت سے خون دینے والوں کی وسادت سے بتا دینا چاہتا ہوں بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا تو عید کی امان سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشا ہمارا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے جذبے کے بدلے میں میں کچھ نہیں دے سکتا یہی کہہ سکتا ہوں اللہ انہیں اور مجھے مرنے سے پہلے پہلے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما واخر و داوان